وہ دونوں لکڑی کا دروازہ دھکیل کر اندر آئیں تو ہر سو اندھیرا چھایا تھا لیونگ روم سے ٹمٹماتی زرد روشنی جھانک رہی تھی آنے اس نے جنگلی پھولوں کی ٹوکری لابی میں رکھے اسٹینڈ پہ دھری اور بچی کا ہاتھ تھامے لیونگ روم کی طرف آئی سوفے وہ معمر خاتون اسی طرح بیٹھی تھیں ان کے ہاتھ میں چند نوٹ تھے جو وہ گن کر علیحدہ کر رہی تھیں ساتھ ہی وہ لڑکا کھڑا ان نوٹوں کو دیکھ رہا تھا سلام علیکم آنے کیسے ہو عبداللہ اس نے بچی کی انگلی چھوڑ دی اور کندھے سے پرس کی اسٹریپ اتارتے ہوئے بڑی میز کی طرف آئی میں ٹھیک ہوں عائشے لڑکے نے معمر خاتون کے بڑھائے گئے نوٹ پکڑے گنے اور باہر بھاگ گیا وہ بکیا نوٹ واپس اپنے بٹوے میں رکھنے لگی بجلی والا پول ٹھیک ہوا بٹوا بند کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا وہاں بندے کام کر تو رہے ہیں ابھی گلی میں داخل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا عبداللہ کیوں آیا تھا وہ میز کے ساتھ کھڑی اپنا پرس کھولتی کہہ رہی تھی میرا کام تھا انہوں نے بچی کا ہاتھ تھامتے ہوئے سر سری سا جواب دیا جو اب ان کے ساتھ سوفے پہ آ بیٹھی تھی کام بھی تھا اور آنے نے اسے پیسے بھی دیا عائشہ گل تم نے دیکھا وہ صبح قرآن پڑھنے کب سے نہیں آیا روز بہانے بنا دیتا ہے بچی ناک سکیڑتی کہہ رہی تھی اپنے پرس کو کھنگالتی عائشہ نے پلٹ کر خفگی سے اسے دیکھا بری بات ہے بہارے کسی کے پیچھے اس کا یوں ذکر نہیں کرتے وہ ایک نظر اس پر ڈال کر واپس اپنے پرس میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی تھی اور یہ وہی لڑکی تھی نا چند لمحے موم کی طرح پگھل کر گر گئے تو اس نے پرس کی چیزیں ہاتھ سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے پوچھا ادھر کیوں آئی تھی یہ عبد الرحمان کے مسئلے ہیں وہ خود ہی نپٹا لے گا انہوں نے ٹالنا چاہا اچھا وہ اداسی سے ہسی یعنی مسئلہ ابھی تک نپٹا نہیں ہے کیا کہہ رہی تھی صاف انکار انہوں نے گہری سانس لی عبد الرحمان چلا گیا اس نے بات پلٹ دی ہاں آج صبح کی فلائٹ تھی نا واپسی کا نہیں بتایا کہہ رہا تھا دو سے تین ماہ لگ جائیں گے اور شاید اس دفعہ وہ واپس بھی نہ آئے جانے دو آنے وہ ہر دفعہ یہی کہتا ہے وہ اداسی سے مسکرا کر بولی ایک ہاتھ سے ابھی تک وہ پرس کے اندر کچھ تلاش کر رہی تھی آنے تمہیں پتا ہے عائشہ گل مجھ سے ناراض ہے بھارے اپنے ننے ننے سے جوتوں کے تسمیں کھولتے ہوئے بتانے لگی آنا نے حیرت سے میز کے سامنے کھڑی عائشہ کو دیکھا جس کی ان کی طرف پشت تھی کیوں کیونکہ سات دن کی تربیت کے بعد آپ کی چہیتی پہ یہ اثر ہوا ہے کہ آج یہ بازار میں این سڑک کے وسط میں کھڑی اپنا پونچو کہیں گرا کر سیاحوں کے کیمروں میں تصویریں بنوا رہی تھی ارے تو تم اسے سمجھا دو نا یوں ناراض تو نہ ہو کس کس کو سمجھاؤں سفیر کہتا ہے اس کے ماں باپ کو سمجھاؤں اس کے ماں باپ کہتے ہیں سفیر کو سمجھاؤں آپ کہتی ہیں بہارے کو سمجھاؤں بہارے کہتی ہے میں خود کو سمجھاؤں اور عبد الرحمن کہتا ہے وہ لمحے بھر کو رکی پھر سر جھٹک کر پرس کی چیزیں ایک ایک کر کے باہر نکالنے لگی عبد الرحمان کیا کہتا ہے کچھ نہیں اس نے نفی میں سر ہلایا پھر ذرا سی گردن موڑ کر بہارے کو دیکھا جو چہرہ ہتیلیوں پہ گرائے آنے کے ساتھ بیٹھی تھی آج تم نے مجھے بہت خفا کیا ہے بہارے میں نے کہا تھا نا اچھی لڑکیاں ایسے نہیں کرتی تو اچھی لڑکیاں کیسے کرتی ہیں عائشہ گل بہارے نے منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتاری اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی وہ ہر کسی سے نہیں مل لیتی وہ ہر بات نہیں کر لیتی اس نے پرس الٹ کر جھاڑا تو پھر میں بری لڑکی ہوں بہار پل بھر میرو نکھی ہو گئی نہیں کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی بس اس سے کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو برا ہوتا ہے جس پہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور جانتی ہو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کیا جب وہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے اور جانتی ہو کہ اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی وہ مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی وہ راستہ تلاشتا ہے تو راستہ نہیں ملتا وہ اب میز پہ نکلی اشیاء الٹ پلٹ کر رہی تھی خالی پر ساتھ ہی اوندھا رکھا تھا کیا ڈھونڈ رہی ہو سفیر نے اپنی ممی کو چابیاں دینے کے لیے کہا تھا یہی پرس میں رکھی تھی پتہ نہیں کہاں چلی گئی عبد الرحمن ٹھیک کہتا ہے عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی وہ یہ اس لیے کہتا ہے تاکہ عائشہ گل سبھی کچھ کرنا سیکھ جائے ان کے بعد پہ اس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور چیزیں واپس پرس میں ڈالنے لگی وہ چابی یقیناً کہیں اور رکھ کر بھول گئی تھی آنے والے چند دنوں میں پڑھائی کا بوجھ ذرا بڑھ گیا اور کلاسز کا شیڈول پہلے سے سخت ہو گیا تو وہ دونوں ٹیسٹ تیار کرنے میں ایسی مصروف ہوئی کہ کہیں آ جا نہیں سکی مارچ کے دن تھے استنبول پہ چھایا کہر ٹوٹ رہا تھا بہار کی رسیلی ہوا ہر سو گلاب اور ٹیولپس کھلا رہی تھی اب صبح سویرے گاس پہ برف کی جمی سفید تہ نظر نہیں آتی تھی اور سبانجی کا سبزہ اپنی اصل رنگ میں لوٹ رہا تھا ایسے ہی ایک دن ان دونوں نے ٹاپ کو بھی پیلس میوزیم جانے کا پروگرام بنایا مگر اسی وقت حالے آ گئی اس کے پاس کوئی دوسرا پروگرام تھا میلوکینڈ میں میلاد ہو رہا ہے چلو گی کیوں نہیں اس بہانے تھوڑا سا ثواب ہی کما لیں گے ورنہ میں نے اور حیا نے ایسے تو کوئی نیکی نہیں کرنی ڈی جی اپنا بیگ بند کرتے ہوئے بولی ویسے ربیع الاول ختم ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے ہو چکا ہے مگر یہ اسٹوڈنٹس کا میلاد ہے اور پڑھائی کے باعث ملتوی ہوتا جا رہا تھا اس لیے اتنا لیٹ کیا ہے اب چلو میلاد میں درس دینے والی لڑکی اونچی چوکی پہ بیٹھی تھی سامنے رکھی چھوٹی میز پہ کھلی کتاب سے پڑھ کر وہ ترک میں درس دے رہی تھی ساتھ ہی وہ ایک شرمندہ نگاہ سامنے دیگر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی حیا اور ختیجہ پہ بھی ڈال لیتی جو سروں پہ دوپٹے لپیٹے بہت توجہ سے درس سن رہی تھی مدرس لڑکی سخت شرمندہ تھی حاضرین کی انگریزی اچھی نہیں تھی اس لیے اس کی مجبوری تھی کہ اسے ترک میں درس دینا پڑ رہا تھا اور اسے یقین تھا کہ بظاہر بہت توجہ اور غور سے سنتی پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا درد ختم ہوا تو وہ لڑکی ان کی طرف آئی اور بہت معذرت خوانہ انداز میں ان کو دیکھا آپ کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا ہوگا لیں سمجھ کیوں نہیں آیا جے نے ناک سے مکھی اڑائی پہلے آپ نے حجر اسود کو چادر پہ رکھنے والا واقعہ بتایا پھر غار ہرا وہی مسلمانوں کی ابتدائی تکالیف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں ابو جہل بن حشام کی گستاخیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام ہجرت مدینہ پھر غزوہ بدر لڑکی نے بے یقینی سے پل کے جھپکائیں آپ کو ترک آتی ہے ترک نہیں آتی مگر اپنی ہسٹری ساری سمجھ آتی ہے وہ جواباً ہنس کر بولی ترک اردو جیسی ہی لگتی تھی اور واقعتاً وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے اسما کے باعث سب سمجھ پا رہی تھی شکریہ شکریہ وہ اتنی خوش ہوئی کہ اس کا چہرہ گلابی پڑ گیا میلاد ختم ہوا تو حالے کی امی کا فون آ گیا انہیں کوئی ضروری کام تھا سہالے نے ان کے ساتھ آگے جانے سے معذرت کر لی اب انہیں ٹاپ کو بھی پیلس اکیلے جانا تھا دو لوگ اکیلے تو نہیں ہوتے وہ ٹاکسی میں اسکوائر میں بس سے اتری تو آیا نے اسے تسلی دی جے ہنس دی پھر بھی تیسرے کو ساتھ لینے میں کیا حرج ہے وہ استقلال اسٹریٹ کی جانب موڑی تو قدم خود بخود برگر کنگ کی جانب اٹھنے لگے وہ چلے گا ہمارے ساتھ اس روز کتنا غصہ کیا تھا اس نے یاد ہے وہ اس لیے کہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے وہ بہت فکر مند اور پریشان ہو گیا تھا مگر آپ تھوڑا سا اسرار کریں گے تو ضرور چلے گا استقلال اسٹریٹ ویسے ہی رش سے بھری تھی وہ دونوں بازو میں بازو ڈالے تیز تیز چل رہی تھی یہ ان کی دوستی کی علامت ہرگز نہیں تھی بلکہ جیب کتروں سے بچاؤ کے لیے وہ اپنے ملے ہوئے کندھوں سے پرس لٹکاتی تھی تاکہ چھینے نہ جا سکیں حیا تو اس واقعے کے بعد بہت محتاط ہو گئی تھی اب بھی اس نے اپنے سفید کوٹ کے اوپر پرس یوں ڈال رکھا تھا کہ بائیں کندھے سے اسٹریپ گزار کر دائیں پہلو سے پرس لٹک رہا تھا بال کھلے تھے اور دوپٹہ گردن کے گرد لپٹا تھا ڈی بھی اسی کی طرح شلوار پہ سیاہ لمبا کوٹ پہن رکھا تھا برگر کنگ میں خوب گہمی تھی اشتہا انگیز سی مہک سارے ماحول میں پھیلی تھی وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کچن کی طرف کھلتے دروازے کی طرف آئیں سامنے طویل سا کچن تھا ادھر ادھر ایپرن اور ٹوپیاں پہنے دو چار افراد آ جا رہے تھے ایک سلیب کے ساتھ وہ بھی کھڑا تھا جینس اور شرٹ پہ سفید ایپرن پہنے وہ کٹنگ بورڈ پہ رکھے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو کھٹا کٹ کاٹ رہا تھا گڈ مارننگ مینیجر دونوں نے چوکٹ میں کھڑے ہو کر با آواز بلند پکارا تو اس کا تیزی سے چلتا ہاتھ رکا اس نے گردن اٹھا کر انہیں دیکھا پھر سر سے پاؤں تک ان کا جائزہ لیا دونوں جاگرز پہنے پھولے ہوئے ہینڈ بیگز اٹھائے حیا کے ہاتھ میں رول کیا ہوا استنبول کا نقشہ تھا اور ڈی جے کے ہاتھ میں ایک گائیڈ بک گویا وہ پوری پوری تیاری سے آئی تھی گڈ مارننگ وہ واپس گوشت کی طرف متوجہ ہوا اور دوسرے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی پہ لگی تختی اٹھا کر سامنے کاؤنٹر پہ پٹک کر رکھی اس پر لکھا تھا I am busy do not disturb Haya اور ختیجہ نے ایک دوسرے کو دیکھا پھر حیا وہی چوکھٹ کے ساتھ ٹیک لگائے بازو سینے پہ لپیٹ زیر لم مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی جبکہ ڈی جے مسکراہٹ دبائے آگے بڑھ گئی ہم چاپ کبھی پیلس جا رہے ہیں ختیجہ نے کاؤنٹر کے سامنے آ کر اطلاع دی استقلال اسٹریٹ سے باہر نکلو ٹاکسم سے بس پکڑو وہ پہنچا دے گی وہ سر جھکائے ایک ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا پکڑے دوسرے سے کھٹ کھٹ چھورا چلا رہا تھا مگر ہمیں ایک ہینڈسم گائیڈ بھی چاہیے ہینڈسم گائیڈ ابھی مصروف ہے کسی غیر ہینڈسم گائیڈ سے رابطہ کرو ڈی جے نے پلٹ کر ہایا کو دیکھا اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکا دیے وہ واپس جہان کی طرف گھومی تو آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے بالکل بھی نہیں تم میں سے کوئی پھر ٹاپ کپڑے کے قلعے میں گم ہو جائے گی اور میرا پورا دن برباد ہوگا ایک دفعہ پھر سوچ لیں لکھ کر دے دوں وہ کہتے ہوئے ٹکڑوں کو ایک طرف ٹوکری میں رکھنے لگا اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے اچھا ایک بات بتائیں استقلال اسٹریٹ میں جیب کترے ہوتے ہیں نا ڈی جے نے اس کے سلور اسمارٹ فون کو دیکھتے ہوئے کہا جو قریب ہی چارجنگ پہ لگا تھا ہاں تو سمجھے آپ کی جیب کٹ گئی ڈی جے نے ہاتھ بڑھا کر فون اچکا تار نکالی اور کے ساتھ آ کھڑی ہوئی فون والا ہاتھ اس نے کمر کے پیچھے کر لیا تھا کیا مطلب اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا وہ ہاتھ روک کر انہیں دیکھنے لگا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ٹاپ کپی پیلس نہیں چلیں گے تو ہم اس موبائل کو بیچ کر آدھا جواہر تو خرید ہی لیں گے ویسے فون اچھا رکھا ہوا آپ نے وہ الٹ پلٹ کر کے موبائل دیکھنے لگی پاکستانی روپوں میں دو ڈھائی لاکھ سے کم کا تو نہیں ہوگا وہ چھرا رکھ کر ان کے سر پہ آ پہنچا میرا فون واپس کرو کڑی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھایا ٹاپ کپی سے واپسی پہ دے دوں گی وعدہ مطلب تم لوگ مجھے یرغمال بنا کر لے کے جاؤ گی کوئی شک وہ پہلی دفعہ بولی ٹھیک ہے مگر یہ آخری بار ہے پھر میں کبھی تم دونوں نکمی لڑکیوں کے ساتھ اپنا دن برباد نہیں کروں گا وہ ایپرن گردن سے اتارتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہا تھا اور اگر آج تم دونوں میں سے کوئی کھوئی تو میں بہت برا پیش آؤں گا ہاتھ دھو کر جیکٹ پہنتا وہ ان کے ساتھ باہر نکلا ٹاپ ٹاپکوپی سرائے کے سامنے وہ سبزار پہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے حیا درمیان میں تھی اور وہ دونوں اس کے اطراف میں جیحان ہاں، یہ ٹراپکوپی سرائے کا مطلب کیا ہوتا ہے میں ایک یرغمال شدہ گائیڈ ہوں اور یرغمالی عموماً خاموش رہتے ہیں وہ کے میں میں ڈالے چنگم چباتا شانے کر بولا بتاتی ہوں ٹاپ کپی کا توپ در اصل اردو والا توپ ہے جیسے تقسیم تقسیم بنا ویسے ہی توپ ٹاپ بن گیا کپی کہتے ہیں گیٹ کو اور سرائے ہو گیا محل سو توپ کپی سرائے بنا cannon gate palace I am ہے نا جہان میں نہیں بول رہا وہ سخت ہاں۔ تھا بھی پیلس چار سو سال تک سلاطین کا محل رہا تھا سرما عظیم الشان قلعہ نما محل جہاں خاص کمروں کے پہرے دار گونگے بہرے ہوا کرتے تھے تاکہ راز دیواروں کے باہر نہ نکلے اور جس کے کون نما مینار شہانہ انداز میں اوپر کو اٹھے ہوئے تھے سلطان کا عظیم ورثہ اور اثاثے نیلے اور سفید رنگ کے ایسے برتن جن میں اگر زہر میلا کھانا ڈالا جائے تو برتن کا رنگ بدل جاتا قرات کے جواہرات سے مزین سلطان کے شاہی لباس نگاہوں کو خیرہ کرتے تھے یہ منحوس گڑھ اگر ہمارے سر پہ نہ کھڑا ہوتا تو میں کسی طرح دو چار ہیرے توڑ ہی لیتی ڈیچھے ان آنکھیں چندیا دینے والے قیمتی پتھروں کو دیکھ کر سخت ملال میں گھر چکی تھی پویلین آف ہولی مینٹل کے حصے میں دینی متبرکات آتے تھے وہ ایک اونچا ہال تھا منقش در و دیوار رنگ برنگی ٹائلز سے سچے چمکتے فرش بلند و بالا ستون حیا ارد گرد نگاہیں دوڑاتی شیشے کی دیواروں میں مقید تاریخی اشیاء کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی دفتن ایک جگہ رکی اور شوکیس میں سجے ایک تبرک کو دیکھا وہ ایک ٹیڑی رکھی ہوئی چھڑی تھی بھوری سی چھڑی جو شیشے میں مقید تھی وہ گردن ترچھی کر کے اسے دیکھنے لگی پھر ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی کیپشن سامنے ہی لگا تھا اسٹاف آف موسا علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام کا آسا اس کے سکیڑ کر پڑتی آنکھیں پوری کھل گئی لب بھی نہیں ہوا ہو گئے لمحے بھر بعد وہ دور کھڑی ڈی جے کا بازو تقریباً دبوچ کر اسے ادھر لائی ڈی جے یہ حضرت موسا علیہ السلام کا آسا ہے ریئلی اس نے بے یقینی سے پل کے جھپکی مگر یہ ان کے پاس کیسے پہنچا وہ دونوں گھوم پھر کر ہر زاویے سے اس کو دیکھنے لگی جہان بھی جیبوں میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے چلتا ان کے پاس آ کھڑا ہوا تھا اس کے لیے تو یہ سب پرانا تھا مگر وہ دونوں تمہارے جوش کے راہداری میں آگے پیچھے ایک ایک تبرک کی طرف لپک رہی تھیں ان کے دوپٹے سروں پہ آ گئے تھے کعبہ کا تالا حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار حضرت یوسف علیہ السلام کا صوفہ ابراہیم علیہ السلام کا برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس دانت مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اور بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی تلوار ڈی جے کیا یہ شیشے کی دیوار غائب نہیں ہو سکتی اور ہم اس تلوار کو چھو نہیں سکتے وہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے سامنے کھڑی تھی کوئی ایسا مقنطیسی اثر تھا اس تلوار میں کہ مقابل کو باندھ دیتا تھا مگر ہم اس قابل کہاں ہیں حیا ختیجہ نے تعصب سے سر ہلایا وہ ابھی تک یوں ہی اس تلوار کو دیکھ رہی تھی اگر ہم اس کو چھو سکتے تو جانتی ہو کیا ہوتا چودہ صدیوں کا فاصلہ ایک لمس میں طے ہو جاتا مگر ہمارے ایسے نصیب کہاں جہان جی یہ سب تبرکات اصلی ہیں نا جہان جی نے دھیرے سے شانے اچکائے میں نے کبھی نہ ان پہ ریسرچ کی نہ کوئی ریسرچ پڑھا کبھی امکان ہے کہ یہ سب اصلی ہیں کہنے والے کہتے ہیں تو ہیں کہ مسلمانوں کے تبرکات بھی اتنے ہی نقلی ہیں جتنے عیسائیوں کے مگر اللہ بہتر جانتا ہے یہ اصلی ہے میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ سب ہمارے انبیاء سے وابستہ رہنے والی اشیاء ہیں تحریک خلافت انہی متبرکات اور مقامات مقدمہ کے تحفظ کے لیے ہی تو چلائی گئی تھی ڈی جے کو معاشرتی علوم کا بھولا بسرا سبق یاد آ گیا کبھی میں گھوم پر گھوم پھر کر جب وہ باہر نکلے تو جہان نے اپنا موبائل واپس مانگا یہ لیں کیا یاد کریں گے اور فکر نہ کریں ہم نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی سیکیورٹی لاک کوئی پاسورڈ ہوتا تو میں کھولنے کی ضرور کوشش کرتی مگر آپ نے تو فنگر پرنٹ انٹری لگا رکھی ہے ڈی جی کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے وہ مسکرایا تھا ٹاپ کپی کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ سے جہان نے ان کو بہت اچھا سا کھانا کھلایا ترکی کا اب تک کا بہترین کھانا اور کھانے کے دوران ہی ختیجہ سر درد کی شکایت کرنے لگی تھی جب تک کھانا ختم ہوا وہ بہت پسمردہ سی لگنے لگی تھی اس کا سر ایک دم ہی درد سے پھٹنے لگا تھا میرا خیال ہے میں واپس جوڑم میں جا کر ریسٹ کروں تم لوگ اکیلے گھومو پھرو اس کی طبیعت واقعی خراب لگ رہی تھی سو انہوں نے اسے جانے دیا وہ وہ چلی گئی تو دونوں ٹاپ کبھی کی پچھلی طرف آ گئے وہاں ایک وسیع و عریض سفید سنگ مرمر کے چمکتے فرش والا برامدہ تھا جسے سفید ستونوں نے تھام رکھا تھا برامدے کے آگے فاصلے فاصلے پر چکور چبوترے سے بنے تھے جن کے سامنے ٹیرس کی طرح چند گز چوڑا کھلا احاطہ تھا اس کے آگے اونچی سفید منڈیر بنی تھی وہاں کھڑے ہو کر منڈیر پہ کونیا رکھ کر دیکھو تو نیچے بہتا مرمرہ کا جھاگ اڑاتا سمندر دکھائی دیتا تھا وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ دل چاہتا انسان صدیوں وہاں بیٹھا سمندر دیکھتا ہی رہے تھک گئے ہو وہ دونوں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے چبوترے کے کنارے پہ بیٹھے تھے جب ہایا نے پوچھا اسے جہان ذرا تھکا تھکا لگا تھا نہیں میں ٹھیک ہوں ذرا سا بخار ہے شاید اس نے خود ہی اپنا ماتھا چھوا پھر ازبات میں سر ہلاتے ہوئے جیکٹ کی جیب سے دو گولیوں کی ہتیلی پہ ڈالی اور دونوں گولیاں منہ میں ڈال کے نکل گیا میرے پاس پانی تھا وہ اپنا پرس کھنگالنے لگی لیکن تب تک وہ نکل چکا تھا تم ٹھیک ہو وہ تشویش سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی صبح ریسٹورینٹ سے نکلتے ہوئے اسے یوں ہی جہان کی آواز ذرا دھیمی لگی تھی مگر اس نے پوچھا نہیں اب شاید اس کا بخار شدید ہو گیا تھا کیونکہ چہرے پہ اثرات آنے لگے تھے سرخ پڑتی آنکھیں اور ڈھال سا چہرہ بس میں نے دیکھ لیا سمندر اب واپس چلتے ہیں تمہیں گھر جا کر ریسٹ کرنا چاہیے گھر جاتے جاتے گھنٹہ لگ جائے گا میں نے ابھی دوائی لی ہے اس کا اثر ہونے میں ذرا وقت لگے گا ابھی یہیں بیٹھتے ہیں وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے تکان سے کہہ رہا تھا چند لمحے خاموشی سے بیت گئے ان چبوتروں پہ دور دور تک ٹولیوں کی صورت میں سیاح بیٹھے نظر آ رہے تھے بہت سے لوگ لوگ آگے منڈیر کے ساتھ کھڑے ہو کر سمندر کو دیکھ رہے تھے میں تھوڑی دیر لیٹ جاؤں یہاں تم اکیلی بور تو نہیں ہوگی میں بھی واپس نہیں جانا چاہتا میری لینڈ لیڈی شاید آ جائے جھگڑا کرنے میں فی الحال اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا نہیں نہیں تم لیٹ جاؤ اور یہ شال لے لو اس نے بیگ سے شال نکال کر اسے تھمائی وہاں ٹھنڈی ہوا بہت تیز تھی تھینکس وہ ستون کے ساتھ فرش پہ لیٹ گیا آنکھوں پہ بازو رکھے وہ گردن تک شال کمبل کی طرح ڈالے کب سو گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا اسے یقیناً بہت سردی لگ رہی تھی وہ اس سے ایک زینہ نیچے آ بیٹھی تھی ہر چلنے میں بعد وہ گردن موڑ کر اوپر لیٹے جہان کو دیکھ لیتی وہ سو چکا تھا سمندر کی لہروں کا شور وہاں تک سنائی دے رہا تھا وہ اپنا ترکی والے موبائل نکال کر یوں ہی ان باکس نیچے کرنے لگی وہاں چند دن پہلے کا ایک ایس ایم ایس ابھی تک پڑا تھا اس نے اس کا جواب نہیں دیا تھا اور کئی دفعہ پڑھ لینے کے باوجود مٹایا بھی نہیں تھا وہ بیو قدر سے واپسی کے اگلے روز انڈیا کے ایک غیر شناسا موبائل نمبر سے آیا تھا مجھے آپ کے جواب سے خوشی نہیں ہوئی مگر میں آپ کے رائے کا احترام کرتا ہوں آج کے بعد آپ سے کبھی رابطہ نہیں کروں گا جو تکلیف میں نے آپ کو پہنچائی ہے اس کا بدلہ اس کے بدلے میں اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ آپ کی بڑائی ہوگی اور اگر کبھی آپ کو استنبول میں کوئی مسئلہ ہو سرکاری کام ہو یا غیر سرکاری قانونی یا غیر قانونی مجھے صرف ایک ایس ایم ایس کر دیجیے گا آپ کا کام ہو جائے گا اے آر پی اس پیغام کے بعد اس شخص نے واقعتاً کوئی رابطہ نہیں کیا تھا وہ اب استنبول میں بہت آزادی سے بہت مطمئن دل و دماغ کے ساتھ گھومتی تھی اسے پہلے کی نسبت اب اے آر پی سے ڈر نہیں لگتا تھا مگر اس وقت وہ پیغام دوبارہ پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک خیال کوندے کی طرح لپکا تھا اس نے پلٹ کر احتیاط سے دھیان کو دیکھا وہ آنکھوں میں بازو رکھے سو رہا تھا وہ واپس سیدھی ہوئی اور رپلائی کا بٹن دبایا اس پیغام کا جواب اسے کبھی نہ کبھی تو دینا ہی تھا اس نے سوچا کہ خوب غور و فکر کر کے کچھ ایسا لکھ کر بھیجے گی کہ وہ بھڑکے بھی نہیں اور دوبارہ اس کا پیچھا بھی نہ کرے سو اچانک اسے ایک عجیب سا خیال آیا تھا جہان کو صرف بخار نہیں تھا وہ پریشان بھی تھا اسے وہ بیوکدہ والے ٹرپ کے مقابلے میں ذرا کمزور لگا تھا گردش معاش کے جھمیلوں میں پھنسے اس انسان کی اگر وہ ایک مدد کر سکتی تھی تو اس میں آخر حرجی کیا تھا وہ کافی دیر سوچتی رہی پھر اس نے جواب ٹائپ کرنا شروع کیا آپ کی وسیع نظری کا شکریہ مجھے واقعتاً استنبول میں ایک کام درپیش ہے اگر آپ میری مدد کریں تو میں اسے آپ کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیت کا مداوع سمجھوں گی اس نے پیغام بھیج دیا اب وہ خاموشی سے بیٹھی سمندر کی لہریں دیکھنے لگی وہ بھوک در اس کے گھر بھی تو چلی گئی تھی اور جا دروازہ بند ہوا تھا تو اسے لگا تھا کہ وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے مگر اس غلطی کا نتیجہ بہت اچھا اور اطمینان بخش نکلا اسے احساس تھا کہ اب بھی اس نے غلطی کی ہے اور اس کا نتیجہ ایک دم فون کی گھنٹی بجنے لگی وہ چونکی اور موبائل سامنے کیا وہی انڈیا کا غیر شناسہ نمبر تھا وہ تو سمجھی تھی کہ ٹیکس پہ بات ہو جائے بہت ہے مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ فون کر لے گا وہ موبائل سنبھالتی اٹھ کر سامنے منڈیر کے پاس چلی آئی اگر وہ یہاں کھڑے ہو کر بات کرے گی تو جہاں تک آواز نہیں پہنچے گی ہیلو اس نے فون اٹھا لیا زہ نصیب زہ نصیب آج آپ نے ہمیں کیسے یاد کر لیا وہی آمیانہ سا مسکراتا لب و لہجہ اسے اپنی حرکت پہ شدید پیشمانی ہوئی تھی مجھے ایک کام تھا وہ احتیاط سے نپے تلے لہجے میں کہنے لگی اور بہتر ہوگا کہ ہم کوئی بیکار کی بات کرنے کے بجائے کام کی بات کریں آپ کی مرضی ہے حیا جی رابطہ بھی تو آپ ہی نہیں کیا ہے ورنہ عبد الرحمان پاشا اپنے قول کا بہت پکا ہے شاید وہ طنز کر گیا تھا مگر وہ پی گئی میرے کزن کا ریسٹورنٹ ہے استقلال اسٹریٹ پر برگر کنگ اس کی شاپ کی قسطیں ادائی نہیں ہوئی ریسٹورنٹ کی مالکہ آج کل میرے کزن کو تنگ کر رہی ہے کیا وہ اسے سال دو سال کی مہلت نہیں دے سکتی کون سا کزن وہ جیسے چوکا تھا جہان سکندر وہ ہکلائی اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے یا غلط مگر وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھی اسے اس پریشانی سے تھکتے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی اچھا تو آپ چاہتی ہیں میں آپ کے کزن کا یہ مسئلہ حل کر دوں اور یہ کہ اس کی مالکہ پھر سے اسے تنگ نہ کرے جی وہ ہولے سے ہنس دیا میں کچھ کرتا ہوں آپ فکر نہ کریں اس نے فون رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ وہ ہنسا کیوں تھا وہ واپس آ کر جہان کے ساتھ بیٹھ گئی چند لمحے لگے تھے اسے نارمل ہونے میں اس نے وہی کیا جو اسے ٹھیک لگا تھا اور اب وہ ذرا مطمئن تھی کافی دیر وہ ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رہی اس کے عقب میں ٹاپ کپی کا عظیم محل تھا اور سامنے مرمرہ کا سمندر سمندر کے اس پار ایشیائی استمبول تھا بہت سے لمحے محل کے دیواروں سے رنگ تھے کے پانیوں میں گھل گئے تو ایک دم جہان کا موبائل بجا وہ جیسے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا شال ہٹائی اور جیب سے موبائل نکالا تب تک کال کرنے والا شاید کال کاٹ چکا تھا ریسٹورینٹ سے آ رہی تھی کال میرا خیال ہے واپس چلتے ہیں وہ چالاک لومڑی نہ آئی ہو کہیں وہ پریشانی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا سب ٹھیک ہو جائے گا تم کیوں فکر کرتے ہو وہ بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی جہان نے اس کے بعد پہ تھکے تھکے سے انداز میں نفی میں سر ہلا دیا کافی دیر بعد جب وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے استقلال اسٹریٹ میں داخل ہوئے تو حیا نے کہا آج میں تمہارا برگر کھا کے جاؤں گی کیونکہ ڈی جے اور تم نے اپنی اپنی بیماری میں مجھے بالکل اگنور کر دیا ہے کھا لینا وہ دھیرے سے مسکرایا مگر اگلے ہی پل ٹھٹک کر رکا مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی ہائے نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا سامنے برگر کنگ تھا اس کے شیشے کی دیوار میں بڑا سا سوراخ تھا اور سوراخ کے گرد مکڑی کے جالے کے مانند دراڑے پڑی تھیں وہ ایک دم تیزی سے دوڑتا ریسٹورینٹ کی طرف لپکا جبکہ وہ وہیں ششدر سی کھڑی رہ گئی اس کی سماعتوں میں ایک کہکہ گونجا تھا دوسرے ہی پل وہ بھاگ کر ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا کھڑکیوں کے ٹوٹے شیشے الٹا بکھرا ٹوٹا فرنیچر اوندھی میزیں ٹکڑے ٹکڑے ہوئے برتن ہر جگہ توڑ پھوڑ کے آثار تھے عملے کے ایک شخص کے ساتھ دو پولیس والے کھڑے تھے ایک آفیسر ہاتھ میں پکڑے کلپ بورڈ پہ لگے کاغذ پہ کچھ لکھ رہا تھا جہان تحیر سے وہ سب کچھ دیکھتا ان اور پولیس آفیسر کی طرف آیا وہ اس سے کچھ پوچھ رہے تھے اور وہ صدمے اور شوق سے گنگ نفی میں سر ہلاتا کچھ بھی نہیں کہہ پا رہا تھا یہ سب کیا ہے اس نے قریب سے گزرتے شیف کو روک کر پوچھا جواباً اس نے تعصب سے سر ہلایا وہ گینگسٹر تھے ان کے پاس اسلحہ تھا وہ اندر آئے اور پورا ریسٹورینٹ الٹ دیا عملے کو زد و کوپ بھی کیا پولیس بھی بہت دیر سے پہنچی ہے وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا اور اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیں یہ اس نے کیا کر دیا کس شخص پر بھروسہ کر لیا وہ خدایا پولیس آفیسر کی کسی بات کے جواب میں کچھ کہتا جہان اس کی نگاہ اس پہ پڑی جو وہ مشکل آنسو رو کے کھڑی تھی اس نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا وہ وہیں کھڑی رہی وہ اس کی طرف آیا تم جاؤ تاکسم سے بس پکڑ لینا ابھی جاؤ میں تم سے بعد میں بات کروں گا وہ تھکا تھکا سا کہہ رہا تھا اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پس مردہ اور تھکن زدہ لگ رہا تھا وہ سر ہلا کر آنسو پیتی پلٹ گئی یہ تم نے کیا کر دیا جو اس کے پاس تھا اسے بھی ضائع کرا دیا آئی ہیٹ یو حیا آئی ہیٹ یو خود کو ملامت کرتی وہ خاموش آنسو سے روتی واپس ٹاکسم جا رہی تھی ایک لمحے کو اس کا دل چاہا وہ فون کر کے اس شخص کو سنائے مگر شاید وہ یہی چاہتا تھا رابطہ رکھنے کا کوئی بہانہ اس نے آنسو رگڑتے ہوئے سر جھٹکا نہیں اب وہ اسے کبھی فون نہیں کرے گی وہ گہری نیند میں تھی سیاہ گو اندھیرے میں جب دور ایک چیختی ہوئی آواز نے سماعت کو چیرا اندھیرے میں درار پڑی دور سے آتی آواز قریب ہوتی گئی اس نے پل کے جدا کرنی چاہی تو جیسے ان پہ بہت بوجھ تھا بمشکل آنکھیں کھلی تو چند لمحے اسے حواز بحال کرنے میں لگے اس نے ارد گرد دیکھا ڈارم میں پرسکون سی نیم تاریخی چھائی تھی کونے میں مدھم سا نائٹ بلب جل رہا تھا ڈی جے ٹالی اور چیری اپنے اپنے بستروں میں کمبل ڈالے سو رہی تھی دیوار پہ آویزہ بڑے کلاک کی چمکتی سوئیاں رات کے ایک بجنے کا پتہ دے رہی تھی وہ چنگاڑتی آواز ابھی تک آ رہی تھی اس نے نیند سے بوجھل ہوتا سر دائیں جانب گھمایا کوہنی کے بل ذرا اوپر ہوئی اور تکیے تلے ہاتھ ڈال کے موبائل نکالا اس کا ترکی والا موبائل بج بج کر اسی پل خاموش ہوا تھا دو مسڈ کالز اس نے تفصیل کھولی تو چمکتی اسکرین سے آنکھیں پل بھر کو چندیا گئیں ہائے نے پل کے سکیڑے ہاتھ سے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے اسکرین کو دیکھا تایا فرقان موبائل سات بریکٹ میں دو کا ہنسا تھا حیا نے اسکرین کے کونے پہ لکھے ٹائم کو دیکھا رات کا ایک بج رہا تھا یہاں ایک بجا تھا تو پاکستان میں تین بجے ہوں گے آدھی رات کو آنے والا فون اور مہمان کبھی اچھی خبر نہیں لاتے اور نہ ریسیو کر سکنے والی کال اس برچھی کے مانند ہوتی ہے جو کوئی گھوپ کر نکالنا بھول گیا ہو اس کے ساری نیند اور سستی پل بھر میں بھاگ گئی تھی تایا اس وقت کیوں کال کر رہے تھے وہ ٹھیک تو تھے اماں ابا روہیل سب ٹھیک تو تھے پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا وہ تڑپ کر واپس کال ملانے لگی پھر یاد آیا کہ اس میں بیلنس نہیں تھا اس نے بے بسی سے اپنے پاکستانی موبائل کو دیکھا جو تکے کے اس طرف رکھا تھا اس میں بھی بیلنس ختم تھا بلکہ اس فون میں تو ترکی آنے کے بعد بیلنس ہی نہیں ڈلوایا تھا اس نے کمبل پھینکا اور سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے اتری وہ اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی گلابی چیک والا ٹراؤزر اور کھلا لمبا کرتا ڈی جے ڈی جے موبائل دو اپنا اس نے ڈی جے کے بنک پہ چاڑ کر اس کو جھجوڑا وہ بمشکل ہیلی نیند مت خراب کرو میری سیدھی جہنم میں جاؤ گے تم بند آنکھوں سے بڑ ہوئے اس نے کروٹ بدل لی اس کا موبائل وہی تکھی کے ساتھ رکھا تھا ہے نے موبائل جھپٹا اور نیچے اتری تالی کے بنگ کی کرسی کھینچ کر بیٹھی اور اپنے موبائل سے تایا کا نمبر دیکھ کر ڈی جی کے فون میں ملانے لگی فون نمبر ہیا سلیمان کو کبھی زبانی یاد نہیں رہے تھے نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا لمحے بھر کی خاموشی کے بعد وہ مشینی نسوانی آواز ترک میں کچھ بکنے لگی جس کا مطلب یہ تھا کہ ڈی جے زلیل کا بیلنس بھی ختم تھا اس نے جھنجھلا کر فون کان سے ہٹایا یورپی یونین کا سارا اسکالرشپ استقلال اسٹریٹ اور جواہر میں شاپنگ پہ اڑا دینے والی لڑکیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا اسی پل فون پھر سے بجا تایا پرکان کالنگ اس نے جھٹ سے کال اٹھائی ہیلو ہیا تمہارے پاس اس نمبر کے علاوہ کوئی دوسرا نمبر ہے وہ تایا فرقان تھے اور اتنے غصے سے بولے تھے کہ وہ کاپ گئی جی کیا حیا میرے ساتھ بکواس مت کرو مجھے بتاؤ تمہارے پاس کوئی دوسرا نمبر ہے وہ نیند سے جاگی تھی اور کبھی بھی اتنی حاضر دماغ نہیں رہی تھی مگر ساری بات سمجھنے میں اسے لمحہ لگا تھا ارم پکڑی گئی تھی ارم آدھی رات کو کسی سے فون پہ بات کرتی پکڑی گئی تھی نہیں تایا ابا میرے پاس یہی ایک نمبر ہے اور دوسرا یو فون کا ہے جو آپ کے پاس آلریڈی ہے تمہارے پاس موبلنگ کا کوئی نمبر نہیں ہے نہیں تایا ابا آپ بے شک ابا سے پوچھ لیں یہ نمبر ان کے نام ہے میں نے دوسرا نمبر رکھ کر کیا کرنا ہے اچھا ٹھیک ہے انہوں نے کھٹ سے فون بند کر دیا اس نے گہری سانس لی موبائل کان سے ہٹایا اور دوسرے ہاتھ سے چہرے پہ آئے بال سمیٹ کر پیچھے کیے تو ارم فرقان ازغر پکڑی گئی تھی میری ارم بھی تو ہے مجال ہے جو بنا سر ڈھکے کبھی گھر سے نکلی ہو وہ ارم کے لیے متاثر بھی تھی اور فکر مند بھی مگر دور اندر دل کے اس پوشیدہ خانے میں جو کوئی شخص دنیا کو نہیں دکھاتا اسے تھوڑی سی کمینی سی خوشی بھی ہوئی تھی بہت اچھا ہوا تھا یا ابا اس دور کے خانے میں کسی نے کہا تھا اب تو آپ کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ دوسروں کے بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھانے والے لوگوں کے اپنے گھروں پہ وہ انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں بہت اچھا ہوا تھا ابا صبح سویرے اٹھتے ہی وہ اسی کرتے ٹراؤزر پہ ایک ڈھیلا ڈھالا سا سویٹر اور شال لپیٹ کر دیا اسٹور آ گئی بال اس نے اب کیچر میں باندھ لیا تھا اور اپنے گلابی قینچی چپل پہن لیے تھے اسٹور سے اس نے کارڈ خریدا ریچارج کیا اور موبائل پہ اماں کا نمبر ملاتی باہر کیفے کے برامدے میں بچھی کرسی پہ آ بیٹھی وہاں فاصلے فاصلے پہ گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے اسٹوڈنٹ صبح صبح ادھر ناشتہ کرنے آتے تھے سامنے سبانجی کا خوبصورت فوارہ نصب تھا گول چکر میں مقید فوارہ جس کی پانی کی دھار بہت اوپر جا کر نیچے گرتی تھی اتنی صبح صبح فون کیسے کیا خیریت فاطمہ ذرا فکر مند ہو گئی تو کیا میں آپ کو ایسے یاد نہیں کر سکتی وہ آرام دہ انداز میں ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھتی ذرا خفگی سے بولی ہماری پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہمیں عموماً مسڈ بیل دیا کرتی تھی یا پھر کسی S M S website سے مفت کا ایس ایم ایس کر کے کال کرنے کا کہتی ہے تو ہم کال بیک کرتے ہیں اسی لیے اگر وہ اللہ صبح خود فون کرے تو حیرت تو ہوگی نا بس اماں غربت ہی اتنی ہے کیا کریں وہ کہتی چپلوں میں مقید پیر جھلاتے ہنس کر بولی ہاں یورپی یونین نے وہ ہزاروں یوروز کا اسکالرشپ تو کسی اور کو دیا تھا نا فاطمہ کی تشویش ختم ہو چکی تھی اور وہ اسی کے انداز میں اب بات کر رہی تھیں وہ تو رینی ڈیز کے لیے سنبھال کر رکھا ہے کون سے رینی ڈیز اسپرنگ بریک اماں اور یہاں اسپرنگ بریک کے دنوں میں خوب بارش ہوتی ہے اسی لیے میں اور ڈی جے اسپرنگ بریک میں پورا ترکی گھومنے کا سوچ رہے ہیں اور لگتا ہے کہ آج کل آپ سائمہ تائی کی کمپنی میں رہ رہی ہیں صبح ہی صبح طنز کیے جا رہی ہیں اچھا سب کچھ چھوڑیں یہ بتائیں گھر میں سب خیریت ہے ہاں سب ٹھیک ہے تایا فرقان کی طرف بھی اس نے ہاتھ سے ویٹر کو اشارہ کیا وہ قریب آیا تو اس نے مینیو کارڈ پہ بنے ڈونٹ پہ انگلی رکھی پھر انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا تو وہ سمجھ کر واپس مڑ گیا ہاں کیوں کسی نے کچھ کہا ہے نہیں مگر رات تایا کا فون آیا تھا اچھا آپ جا کر ان کو کہہ مت آئیے گا لو میں کیوں کہوں گی فاطمہ الٹا خفا ہوئی مگر وہ جانتی تھی کہ ماں کا بھروسہ نہیں ہوتا لاکھ کہو کہ نہ بتائیے گا پھر بھی اپنے اگلے پچھلے حساب چکاتے وقت کسی نہ کسی موقع پر اس بات کا استعمال کر ہی لیتی تھیں مگر ایک اچھی بیٹی کی طرح سے پوری بات ماں کے گوشے گزار کیے بغیر ڈونٹس کہاں ہضم ہونے تھے سو ساری بات دہرا دی بس ارم کا میسج پڑھنے والا قصہ گول کر گئی اچھا پتا نہیں ہمیں تو کچھ نہیں پتا چلا وہ کچھ دیر اسی بات پہ تبصرہ کرتی رہی پھر ایک دم یاد آنے پہ بولی لو میں بتانا ہی بھول گئی مہوش کی شادی طے ہو گئی ہے انہوں نے ظاہر چچا کی بیٹی کا نام لیا جس کی نسبت کافی عرصے سے اپنے ماموزات سے طے تھی اچھا کب اسے خوشگوار حیرت ہوئی ترکی آتے وقت سنا تو تھا کہ اپریل کی کوئی تاریخ رکھیں گے مگر اسے بھول گیا تھا ہفتہ ہو گیا رکھے ہوئے جب بھی بات ہوتی ہے بتانا بھول جاتی ہوں پھر انہوں نے جو تاریخ بتائی وہ اپریل میں ان کے اسپرنگ بریک کے درمیان آتی تھی تب تو ڈی جی اور میں عظیم سلطنت ترکیہ کی سیر کر رہے ہوں گے سبین کو بلایا تو ہے مگر کہہ رہی تھی کہ سکندر بھائی کی طبیعت آج کل خراب رہتی ہے وہ نہیں آ سکیں گی میں نے کہا جہان کو بھیج دو اچھا ہے ساتھ آیا بھی آ جائے گی دونوں شادی اٹینڈ کر لیں گے مگر وہ کہہ رہی تھی کہ مشکل ہے اس نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا اور پھر ہنس دی اماں بھی کبھی کبھی لطیفے سناتی تھیں وہ انتہائی غیر رومانٹک سے ماں بیٹا کہاں مانتے ایسے رومانٹک ٹرپ کے لیے اس نے سر جھٹک کر موبائل کان سے لگایا فاطمہ کہہ رہی تھی ایک تو تمہاری پپو بھی کوئی بات غیر مبہم نہیں کرتی بالکل اس نے تائید کی ویٹر نے چاکلیٹ اور رنگ برنگے دانوں سے سجے دو ڈونٹس پلیٹ میں میز پہ رکھے ہوئے تو وہ الوداعی کلمات کہنے لگی ارم کے متعلق مزید جاننے کے فی الحال اسے طلب نہیں رہی تھی اس روز شام میں جلدی سو گئی تھی سوئشا کے بعد آنکھ کھلی کچھ دیر پڑتی رہی پھر روہیل سے اس کا گھنٹہ بھر باتیں کی اور اسے ترکی کا سفر نامہ سنا کر خوب بور کیا اور اب بھوک لگی تو کچن میں آئی تھی ڈی جی نے آلو مٹر بنایا تھا جو سالن کم اور کوئی گدلا پانی زیادہ لگ رہا تھا جس میں مٹر آلو اور پیاز تیر رہے تھے وہ ناک چڑھاتے ہوئے اس ملغوبے کو گرم کرنے کے لیے پلیٹ میں ڈال رہی تھی ڈی جے نے پیچھے سے آ کر اسے بتایا کہ اس نے حالے اور انجم باجی کے ساتھ بیو بیوکدا جانے کا پروگرام بنا لیا اور کل صبح چھ بجے کی گوڑ سل شٹل پکڑنی ہے بیو بیوکدا پھر بیو بیوکدا وہ اوون کا دروازہ بند کرتی چوک کر پلٹی پل بھر میں اس کی آنکھوں میں ناگواری سمٹ آئی تھی حالے اور انجم باجی نے پروگرام بنا کر مجھ سے پوچھا تو میں نے ہامی بھر لی پانی کی بوتل کو کھڑے کھڑے منہ سے لگاتے ہوئے ڈی جے نشانے اچکائے اور یقیناً میری طرف سے بھی بھر لی ہوگی بالکل میں کوئی نہیں جا رہی بیوکدا میری طرف سے انجم مرضی کو انکار کر دو وہ پلٹ کر چیزیں اٹھا پٹخ کرنے لگی انداز میں واضح جھنجھلاہٹ تھی کیوں اتنا تو خوبصورت جزیرہ ہے مجھے نہیں جانا ادھر بس کہہ دیا نا وہ ریفریجریٹر کا اوپر والا فریزر کھولے چند پیکٹ ادھر ادھر کرنے لگی بالوں کا ڈھیلا جھوڑا اس کے گردن کی پشت پہ جھول رہا تھا مگر کیوں وہ عبد الرحمن پاشا کا جزیرہ ہے اور میں اس آدمی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اس نے روٹیوں کا پیکٹ نکال کر فریزر کا دروازہ زور سے بند کیا پیکٹ میز پہ رکھا جمی ہوئی دو روٹیاں نکالی اور پلیٹ میں رکھ دی ڈی جے اس کی روٹی اوون میں رکھنے تک سخت سے باہر آ چکی تھی عبد الرحمن پاشا وہ جس کا ذکر ہماری ہوسٹ آنٹی نے کیا تھا ہاں وہی کریمنل اسمگلر مگر اس کا کیا ذکر حالے نے کہا تھا کہ حالے کو چھوڑو میں سب بتاتی ہوں پہلے کیچ اپ لاؤ پھر انجم باجی کو کال کر کے پروگرام کینسل کرو کھانا کھا کر وہ دونوں باہر آ گئی رات گہری ہو چکی تھی دونوں نے اونی سویٹر پہن رکھے تھے وہ ڈورم بلاک سے نکل کر باتیں کرتے سبزہ زار پہ چلتی گئی پہلے ڈی جے نے انجم باجی کو فون کر کے معذرت کی اور جب اسے لگا کہ وہ ذرا ناراض ہو گئی ہیں کیونکہ ان دونوں نے خاصی پاکستانی حرکت کی تھی اور ترکی میں کمٹمنٹ توڑنا بہت برا سمجھا جاتا تھا سو اس پاکستانی حرکت کو سنبھالنے کے لیے حیا نے فون لے لیا اور انہیں بتایا کہ اس کے پپو نے کل اسے اور اس کے فرینڈس کو اپنے گھر انوائٹ کیا ہے سو انجم باجی اس کی دعوت قبول کر کے ان کے ساتھ چلیں بیو گدا پھر کسی روز چلے جائیں گی یوں انجم باجی مان گئیں اور اب وہ دونوں چلتے چلتے دیا اسٹور کے سامنے والے فوارے کے منڈیر پہ آ بیٹھیں فوارے کا پانی چھیٹے اڑاتے ہوا نیچے گر رہا تھا اور اس پانی میں بنتے مٹتے بلبلوں کو دیکھتے ہوئے حیا نے ساری کہانی الفتہ یہ اس کو سنا ڈالی ڈیجے کتنی دیر تو چپ بیٹھی رہی پھر آہستہ آہستہ سوچ کر کہنے لگی تو وہ پنکی میجر احمد تھا جو ہمیں مارکیٹ میں ملا تھا بالکل اور ڈالی اصلی خواجہ سرا تھا شاید وہ ان کا پرانا ملازم ہے اور تم منہ اٹھا کر اس کے گھر چلی گئی منہ اٹھا کر کیا میرا پاسپورٹ تھا اس پرس میں اور اچھا ہی ہوا ساری بات تو کلیئر ہوئی وہ اپنی غلطی مانتی یہ ناممکن تھا مگر تم نے اسے فون کر کے بہت غلطی کی تو بھکت رہی ہوں نا وہ غلطی اس ظالم شخص نے یہ نہیں سوچا کہ جہان کے پاس اس ریسٹورنٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور اس نے اسی کو ایسے تباہ برباد کر دیا اب یقیناً وہ اس کی لینڈ لیڈی کو شہ دے گا کہ وہ ریسٹورنٹ واپس حاصل کر لے وہ سخت نادم تھی تمہیں کیا لگتا ہے وہ تم سے واقعی محبت کرتا ہے کسی کو اذیت پہنچانا محبت نہیں ہوتی کچھ دیر وہ یوں ہی اس بات کو ہر پہلو سے ڈسکس کرتی رہی پھر ڈی جے نے ہاتھ اٹھا کر حتمی انداز میں کہا ایک بات تو طے ہے اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے اب وہ تمہارا پیچھا نہیں کرے گا ہم وہ سر ہلا کر اٹھ گئی رات بہت بیت چکی تھی اب ان کو واپس جانا تھا سبززار پہ چلتے ڈارم بلاک کی طرف بڑھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے مسئلے کسی کو بتانے سے وہ حل نہیں ہوتے دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسرے کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں پریشانیاں بتانے سے کم ہو سکتی ہیں ختم نہیں جیسے اس کی پریشانی ابھی تک اس کے ساتھ تھی کلاس روم کی کھڑکیوں سے سورج کی روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی صبح کی نم ہوا بار بار شیشوں سے ٹکرا کر پلٹ جاتی جیو انفارمیشن سسٹم کے پروفیسر اپنے مخصوص انداز میں لیکچر لے رہے تھے اس کے ساتھ بیٹھی ڈی جے بظاہر بہت توجہ سے لیکچر سنتی رجسٹر پہ لکھ رہی تھی وہ ہر چند الفاظ لکھ کر سر اٹھا کر پروفیسر کو دیکھتی ذرا غور سے ان کے اگلے الفاظ سنتی اور پھر سمجھ کر سر ہلاتی دوبارہ لکھنے لگ جاتی حیا نے ایک نگاہ اس کے رجسٹر پہ ڈالی وہاں اس کا چلتا قلم لکھ رہا تھا تم لوگوں کا اسپرنگ بریک کا کیا پروگرام ہے کدھر جاؤ گے اور کون کون تمہارے ساتھ جا رہا ہے آخری لفظ لکھ کر اس نے گردن سیدھی کر کے پورے اعتماد سے پروفیسر کو دیکھتے ہوئے رجسٹر دائیں جانب بیٹھے معتصم کو پاس کر دیا یہ ان کی اور فلسطینیوں کی واحد مشترکہ کلاس تھی معتصم نے ایک نگاہ اور کھلے رجسٹر پہ ڈالی اور پھر سر جھکا کر کچھ لکھنے لگا جب رجسٹر واپس ملا تو اس میں انگریزی میں لکھا تھا ہم ٹرکی کے ٹور پہ جا رہے ہیں سات دن میں سات شہر ہم پانچوں اور اٹالی اور تم لوگوں کا کیا پروگرام ہے پھر یہ ٹالی ڈی جے کوپ سے جواب ڈی جے کوپ سے جواب لکھنے لگی ہم بھی سات دنوں میں سات شہر گھومنے کا سوچ رہے ہیں اس نے رجسٹر آگے پاس کر دیا پھر ذرا ٹیک لگا کر بیٹھ گئی موتسم اب صفحے پہ چند الفاظ گھسیٹ رہا تھا تو ہمارے ساتھ چلو نا تم لوگوں کو کب نکلنا ہے پہلی چھٹی والے دن محتسم نے اپنا پروگرام بتایا ہم نے دوسری چھٹی پہ نکلنا ہے سو تمہارے ساتھ مشکل ہو جائے گا چلو پھر چھٹیوں کے بعد ملیں گے نو پرابلم ساتھ میں محتسم نے ایک مسکراتا ہوا چہرہ بنایا حیا دانت پہ دانت جمائے بمشکل جمائیاں روکنے کی صحیح کر رہی تھی اسے اس کلاس سے زیادہ بورنگ کوئی کلاس نہیں لگتی تھی دفتن موتسم نے رجسٹر ڈی جے کی جانب بڑھایا تو اس پہ لکھے الفاظ کو پڑھ کر ڈی جے نے رجسٹر حیا کے سامنے کر دیا حیا نے ذرا سی گردن جھکا کر دیکھا اوپر اس نے انگریزی میں لکھا تھا ٹرانسلیٹ ان اردو پلیز اس کے نیچے عربی عبارت لکھی تھی کئی پا کا حیا نے کلا انگلیوں کے درمیان پکڑا اور اردو ہجوں میں لکھا آپ کا کیا حال ہے اور رجسٹر واپس کر دیا معتسم اور حسین کو آج کل ڈی جے سے اردو الفاظ سیکھنے کا شوق چڑھا ہوا تھا اس کلاس میں وہ یوں سارا وقت عربی الفاظ لکھ لکھ کر ان کو دیتے تھے چند لمحوں بعد اس نے پھر صفحہ حیا کے سامنے کیا اب کہ اس پہ لکھا تھا حالی بخیر حیا نے جیسے چڑھ کر نیچے لکھا میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ کی خیریت ٹھیک چاہتی ہوں اتنا لمبا کیوں لکھا ڈی جے نے حیرت سے سرگوشی کی اگر چھوٹا لکھتی تو یہ فوراً ہی اسے سیکھ کر مجھ سے آج ہی کی تاریخ میں پوری فیروز اللغات لکھوا لیتے اب اچھا ہے نا پورا دن ٹھیک پڑھنے میں گزار دے گا اور موتسم سے کلاس کے اختتام تک ٹھیک ٹھیک سے نہیں پڑھا گیا کلاس ختم ہوئی تو وہ واپس ڈورم میں آئیں منہ ہاتھ دھو کر تیار ہونے میں بھی کافی وقت لگ گیا اس نے ایک مور پنکھے سبز رنگ کا پاؤں کو چھوتا فراک پہنا فراک کی آستین تنگ چوڑی دار تھی اور نیچے پاجامہ تھا پورا لباس بالکل سادہ تھا بال اس نے کھلے چھوڑ دیے اور کاجل اور نیچرل پنک لپسٹک لگا کر ڈی جے کی طرف پلٹی کیسی لگ رہی ہوں ڈی جے جو بالوں میں برش کر رہی تھی رک کر اسے دیکھنے لگی بالکل پاکستان کا جھنڈا لگ رہی ہو دفع ہو جاؤ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد وہ دونوں انجم باجی اور حالے کے ساتھ جہانگیر میں واقع پپو کے گھر کے سامنے کھڑی تھی پپو کو بتا تو دیا تھا نا یہ نہ ہو کہ وہ کہیں میں نے تو انوائٹ ہی نہیں کیا تھا ڈی جے نے آہستہ سے پوچھا ہاں ہاں بتا دیا تھا اس نے سرگوشی میں ڈی جے کو جواب دیتے ہوئے ڈور بیل بجائی پپو ان سے بہت تپاک سے ملی لیونگ روم میں بیٹھنے تک ہی تعارف کا مرحلہ تمام ہو گیا حیا آج تو تم نے گھر میں رونق کر دی ہے وہ واقعتاً بہت خوش تھی حیا ان کے گھر کو اپنا سمجھ کر دوستوں کو ساتھ لائی ہے یہ خیال ہی ان کو بے حد مسرت بخش رہا تھا وہ ان دو ماہ میں چند ایک بار ہی پپو کے گھر آئی تھی اور پہلی دو دفعہ کے بعد جہان کبھی گھر نہیں ملا تھا نہ ہی وہ اسے بتا کر آتی تھے اس دفعہ تو اس نے بالکل بھی نہیں بتایا وہ اندر ہی اندر خود کو اس کا مجرم سمجھ رہی تھی اس کے ٹوٹے بکھرے ریسٹورینٹ کو یاد کر کے وہ اکثر خود کو ملامت کرتی تھی آپ کا گھر بہت پیارا ہے آنٹی انجم باجی نے صوفے میں بیٹھتے ہوئے ستائشی انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تھا اور یہ رقص تو بہت پیارے ہیں حالے نے فرش پہ بچھے رقص کی جانب اشارہ کیا اور میری پھپھو بھی بہت پیاری ہیں وہ پھپھو کے شانوں کے گرد بازو ہمائل کیے مزے سے بولی تو پھپھو ہنس ڈیجے نے ایسے سے سرگوشی کی اور پھپھو کا بیٹا بھی بہت پیارا ہے ہائے نے زور سے اس کا پاؤں دبایا وہ بس سی کر کے رہ گئی چلو تم لوگ ادھر بیٹھو میں بس ابھی آئی اچھے میزبانوں کی طرح پھپو مسکرا کر کہتے ہوئے راداری کی طرف مڑ گئی جس کے دوسرے سرے پہ کچن تھا کچن کا دروازہ کھلا تھا سوفوں میں بیٹھے ہوئے انہیں کچن کا آدھا حصہ نظر آتا تھا پھپھو وہ ان کے پیچھے ہی چلی آئی ارے تم کیوں آ گئی ان کو کمپنی دو نا وہ فریزر سے کچھ جمے ہوئے پیکٹ نکال رہی تھی وہ ایک دوسرے کو کافی ہیں آپ سنائیں انکل اوپر ہے میں نے سوچا ان سے مل لوں جب بھی آتی ہوں عموماً ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے ملاقات ہی نہیں ہو پاتی وہ یہ تو نہیں کہہ پائی کہ جب بھی وہ آتی ہے پھپھو ان کو دوا دے کر سلا دیتی ہیں تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو ہاں شاید جاگے ہوئے ہوں گے تم اوپر دیکھ لو اچھا اور جہان کے ریسٹورینٹ کا کیا بنا کچھ لوگوں نے نقصان کر دیا تھا شاید ذرا سرسری انداز میں پوچھا ہاں اچھا خاصا نقصان ہو گیا ہے اس کا کافی چڑچڑا رہنے لگا ہے اس دن سے بس دعا کرنا وہ پر ملال لہجے میں کہتے ہوئے کیبنٹ سے کچھ نکال رہی تھی وہ واپس آئی تو ڈی جی اور حالے پپھو کے گھر کی آرائش پہ تبصرہ کر رہی تھی جبکہ انجم باجی بہت غور سے ٹی وی پہ کارٹون نیٹورک دیکھ رہی تھی جس کے کارٹون ترک میں ڈب کیے گئے تھے سبانجی میں وہ واحد شہر دیکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا وہ ٹی وی تھا ان کو مصروف پا کر وہ زینہ چڑھنے لگی کندھے سے لٹکتے شفون کے سبز دوپٹے کا کنارہ زینوں پہ پسلتا اس کے پیچھے اوپر آ رہا تھا سکندر انکل کے کمرے کا دروازہ بند تھا اس نے ہولے سے انگلی کی پشت سے دستک دی پھر ڈور نوب گھما کر دروازہ دھکیلا کمرے میں نیم تاریخی سچائی ہوئی تھی باہر دھوپ تھی مگر بھاری پردوں نے اس کا راستہ روک رکھا تھا سکندر انکل بستر پہ لیٹے تھے گردن تک کمبل ڈالا تھا اور آنکھیں بند تھی انکل اس نے ہولے سے پکارا وہ ہنوز بے حص و حرکت پڑے رہے وہ چند لمحے تعصب سے ان کا پس مردہ بیمار وجود دیکھتی رہی پھر ہولے سے دروازہ بند کر کے باہر آ گئی وہ سیڑھیوں کے وسط میں تھی جب بیرونی دروازے کھلنے کی آواز آئی وہ وہی ریلنگ پہ ہاتھ رکھے رک کر دیکھنے لگے رک کر دیکھنے لگی سوفوں پہ آرام سے بیٹھی لڑکیاں تیر کی طرح سیدھی ہوئی تھیں دروازہ کھول کر جہان اندر داخل ہو رہا تھا ایک ہاتھ میں بریف کیس دوسرے بازو پہ کوٹ ڈالے ٹائی کے نوٹ ڈھیلی کیے ہلکی گرے شیٹ کے آستین کوہنیوں تک موڑے وہ بہت تھکا تھکا سا لگ رہا تھا پہلے سے کمزور اور مرجائی ہوئی رنگت دروازہ بند کر کے وہ پلٹا تو ایک دم ٹھٹک کر رکا السلام علیکم وہ جو سیڑھیوں کے وسط میں کھڑی تھی سلام کر کے زیرے اترنے لگی جہان نے چونک کر سر اٹھایا پھر اسے دیکھ کر سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا پھپو سے ملوانا تھا اپنی فرینڈس کو نائس ٹو میٹ یو بغیر کسی مسکراہٹ کے اس نے کھڑے کھڑے مروتاً کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر انہی سنجیدہ تاثرات کے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گیا یہ انجم بازی نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا پھپھو کا بیٹا جہان وہ قدر خفت سے تعارف کرواتے ہوئے آخری زینہ اتر کر صوفے پہ آ بیٹھی وہاں سے کچن کا آدھا منظر دکھائی دیتا تھا جہان کا کوٹ راہداری میں لگے اسٹینڈ پہ لٹکا تھا اور بریف کیس کاؤنٹر پہ وہ خود بھی کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا پانی کی بوتل منہ سے لگائے گھوٹ بھر رہا تھا ساتھ ہی پپو کیبنٹ سے کچھ نکالتی دکھائی دے رہی تھی گھر چھوٹا تھا اور راہداری مختصر سو کچن میں گفتگو کرتے افراد کی آواز صاف سنائی دیتی تھی نظم جلدی وہ بوتل رکھ کر ان کی طرف متوجہ ہوا ہما نے سمجھی جواباً وہ ذرا اکھڑے انداز میں درشتی سے ترک میں کچھ بولا تو ڈی جے سے کچھ کہتی حالے نے چونک کر کچن کی طرف دیکھا جہان پھپو نے تنبیہی نگاہوں سے اسے گھورا اس نے جواب میں خاصی تلخی سے کچھ کہتے ہوئے بوتل میز پہ رکھی حالے نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا حیا اس کے چہرے کے الجھے تاثرات بغور دیکھ رہی تھی کچھ دیر بعد حالے ذرا سوچ کر بولی حیا استقلال اسٹریٹ میں آج لیوائس پہ سیل لگی ہے وہ چیک نہ کر لیں اٹھنے کا ایک بہانہ حیا گہری سانس لے کر کھڑی ہو گئی ڈی جے اور انجم باجی بھی کچھ کچھ سمجھ پا رہی تھی ہاں چلو میں ذرا پپو کو بتا دوں وہ کچن کی طرف آ گئی باقی لڑکیاں صوفوں سے اپنے بیگ اٹھانے لگی اچھا پپو ہم لوگ چلتے ہیں ہمیں آگے شاپنگ پہ جانا ہے کچن کی چوکٹ پہ کڑے ہو کر اس نے جہان سکندر کو قطن نظر انداز کرتے ہوئے بتایا وہ فریج کا دروازہ کھولے کھڑا کچھ نکال رہا تھا ارے ابھی تو آئی تھی ابھی سے جا رہی ہو پپو ایک ملامت زدہ نگاہ جہان پہ ڈال کر تیزی سے اس کی طرف آئی وہ بے نیازی سے کھڑا پانی پیتا رہا پھر وہ اصرار کرتی رہی مگر وہ نہیں رکی دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے وہ بظاہر بہت خوش دلی سے ان کو خدا حافظ کر کے باہر نکلی ڈور میٹ پہ رکھے اپنے جوتوں میں پاؤں ڈالنے تک اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی اور اس کی جگہ سپاٹ سی سختی نے لے لی تھی وہ ان چاروں کے آگے خاموشی سے سڑک کے کنارے چلنے لگی جب وہ کالونی کا موڑ موڑ کر دوسری گلی میں داخل ہوئی تو وہ تیزی سے حالے کی جانب گھومی حالے جہان نے پپو سے کیا کہا تھا جانے دو ہیا نے نگاہی چورائی حالے مجھے بتاؤ اس نے کیا کہا تھا حیا وہ کسی اور بات پہ اپسیٹ ہوگا تم چھوڑ دو اس قصے کو حالے نور چولغلو میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں اس نے کندھوں سے پکڑ کر حالے کو جھوڑتے ہوئے اس کا پورا نام لیا چولغلو یعنی کہ اس گاؤں کے حالے نور اچھا ٹھیک ہے پھر سنو اس نے پہلے پوچھا کہ یہ کب آئی ہیں پھر کہا ان کے لیے اتنا پھیلاوا کرنے کی کیا ضرورت ہے اور پھر اس نے کہا کہ میں سارا دن کتوں کی طرح اس لیے نہیں کماتا کہ آپ یوں ضائع کر دیں اس کے کندھوں پہ رکھ کے حیا کے ہاتھ نیچے جا گرے بہت آہستہ سے وہ پلٹ گئی حیا چھوڑ دو انجم وادی نے پیچھے سے کندھا تھپ تھپا کر اسے تسلی دی چھوڑ ہی دو دیا ہے آج کے بعد میں کبھی پپو کے گھر قدم نہیں رکھوں گی میں اتنی ارزا تو نہیں ہوں کہ میرے مغرور رشتہ دار میری یوں توہین کرے وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سیڑھ میں دیکھتے ہوئے ان کے آگے چلتی جا رہی تھی آج اس کا دل بہت بری طرح دکھا تھا اس نے واقعی تہیا کر لیا تھا کہ وہ دوبارہ پپو کے گھر کبھی نہیں جائے گی رات سبانجی کے گرد نواح پر اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے سبز زاروں پہ جمی برف اب پانی بن کر جھیل میں بہتی تھی باہر کی تازہ ہوا ہر سوپ پھول کھلا رہی تھی ڈارم بلاکس کی چوکور کھڑکیاں باہر سے روشن دکھائی دیتی تھیں رات بیت چکی تھی مگر ہاسٹل جاگ رہا تھا اسپرنگ بریک شروع ہونے میں چند دن تھے اور چھٹیوں سے پہلے یہ ان کی ڈورم میں آخری راتیں تھیں پھر باری باری سب کو اپنے اپنے ٹور پہ جانا تھا ختیجہ حیا ٹالی اور چیری کے ڈورم میں رونق اپنے عروج پہ تھی حیا کی کرسی پہ سوئٹزرلینڈ کی سارا ایکسٹینشن کا ریسیور کان سے لگائے بیٹھی تھی مسکراہٹ دبائے انگلی پہ سنہری بالوں کی لٹ لپیٹتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی میرا فیوریٹ کلر تو بلیو ہے اوہ تمہارا بھی ہے یہ مومن وہ کہنے کے ساتھ بمشکل ہنسی روکے ہوئے تھی مومن کافی دنوں سے اس کی کی توجہ لینے کوشش کر رہا تھا مگر وہ اس کو دکھانے کے لیے ہالینڈ کے لطیف کے ساتھ نظر آتی تھی لطیف خالص ڈچ اور کیتھولک تھا مگر افغانستان میں پیدا ہونے کے سبب اس کے ماں باپ نے اس کا نام اپنے کسی افغان دوست لطیف کے نام پہ رکھا تھا یوں وہ تمام فلسطینیوں کا بہت اچھا دوست بن چکا تھا سوائے مومن کے سامنے ڈی جے کی کرسی پہ حالے بیٹھی تھی اور اس کے مقابل کاؤنچ پہ اسپین کی سینڈرا تھی وہ دونوں اپنے درمیان ایک میگزین پہ تبصرہ کر رہی تھی اس تھیم کے ساتھ یہ کنٹراسٹ کچھ اوورڈ لگے گا نہیں حال سی سینڈرا سے پوچھ رہی تھی چہری اپنے بنک کی سیڑھی کے ساتھ کھڑی اپنے آئل کی آدھی شیشے ان کو دکھاتے ہوئے بار بار نفی میں سر ہلاتے ہوئے آئی ڈونٹ بلیو دس کہے جا رہی تھی کسی لڑکی نے کچن میں رکھا اس کا تیل استعمال کر کے اوپر چٹ لگا کر معذرت کر لی تھی چونکہ میں جلدی میں ہوں سو پوچھ نہیں سکی اور چیری کو جب سے ان چند بوندوں کا غم کھایا ہی جا رہا تھا ان چینیوں کے دل بھی اپنے قد کی طرح ہوتے ہیں چھوٹے اور پست تالی جو اوپر اپنے بنگ پہ بیٹھی حیا کو اسرائیلی نامہ سنا رہی تھی لمحے بھر کو بات روک کر چیری کو دیکھتے ہوئے بولی پھر سر جھٹک کر بات کا وہیں سے آغاز کیا جہاں چھوڑی تھی تالی کے نزدیک دنیا کا سب سے رسیلہ پھل اسرائیل کا تھا سب سے میٹھا پانی سب سے خالص شہد سب سے خوشبودار پھل اور سب سے سہانا موسم اسرائیل کا تھا وہ کہتی تھی اسرائیل جنت ہے مقدس ہے اور بابرکت زمین ہے اور اس کے جاتے ہی حیا اور ڈیجے اس کے فکرے میں یوں ترمیم کر لیتی تھیں کہ فلسطین جنت ہے مقدس ہے اور بابرکت زمین ہے اب بھی حیا بہت انہماک سے دونوں اتیلیوں پہ چہرہ گرائے اس کی باتیں سن رہی تھی جو بھی تھا اسرائیل نامہ سننے میں مزہ بہت آتا تھا دھیمی بات کرنے کے باوجود ان سب آوازوں نے مل کر شور رکھا تھا سارے شور میں میں ڈی جے اپنے بنگ کے اوپر بستر لیٹی منہ پہ رکھے ہوئے تھی ان کی آوازیں بلند ہوتی گئی تو اس نے منہ سے تکیا ہٹایا اور چہرہ اوپر کر کے بیزاری سے ان کا مخاطب کر کے کہا پلیز شور مت کرو میرے سر میں درد ہے مجھے سونے دو اوکے اوکے ہارے نے فوراً اس بات میں سر ہلایا سب نے کر کے ایک دوسرے کو چپ کروایا اور دھیمی دھیمی بڑبڑاہٹوں میں بولنے لگی دیجیے اور مروڑ تھے کہ دوسری طرف کچھ سن کر ذرا گڑبڑا گئی اچھا آج چاند نہیں نکلا او میں نے شاید اپنے تصور میں دیکھا تھا مجھے یہی کلر اسکرین چاہیے اور اس کے ساتھ ہم یہ پھول کر لیں تو وہ میچ کر جائیں گے پھر یہ رنگ سینڈرو میگزین کے صفحے کو پلٹ کر پیچھے سے کوئی دوسرا صفحہ نکال کر ہالے کو دکھانے لگی آہستہ آہستہ ان آوازیں پھر پھر سے سے بلند ہونے لگی چند بعد ڈارم میں شور مچا can someone please shut up ڈیجی ضبط کھو کر اٹھی اور زور سے چلائی وہ پچھلے دو گھنٹوں میں کئی دفعہ ان کو خاموش ہونے کا کہہ چکی تھی مگر بار بار لڑکیوں کی آوازیں بلند ہو جاتی تھی لیکن اس کے یوں چلانے پر ایک دم سے ڈارم میں آوازیں فوراً بند ہو گئیں بس تم آرام کرو ہم چپ ہیں اب سب آہستہ بولو اچھا حیا نے جلدی سے مسکرا کر اسے تسلی دی وہ کچھ بڑبڑاتے ہوئے واپس لیٹ گئی اور کمرے میں سب مدھم سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے چند پل مزید سر کے پھر اسرائیل میں ہمارا مقدس درخت سب سے پہلے ٹالی کی آواز بلند ہوئی تھی پھر سارا پھر حالے اور پھر چیری جو ابھی تک سب کو متوجہ کرنے کی صحیح کرتے ہوئے انہیں بوتل دکھا رہی تھی مطلب یہ کہاں کی اخلاقیات ہیں کہ کسی کا تیل اس سے پوچھے بغیر استعمال کر لیا جائے شور واپس لوٹ رہا تھا ٹی جے ایک دم اٹھی کمبل اتار کر پھینکا بنکی سیڑھیاں پھلانگ کر اتری اپنے میز پر رکھا سویٹر گردن میں ڈالا ساتھ ہی رکھی تین کتابیں اٹھائیں تہ کردہ اینک کھول کر آنکھوں پہ لگائی اور خاموشی سے کسی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گئی اس نے اپنے پیچھے دھڑام سے دروازہ بند کیا ڈارم میں ایک دم سناٹا چھا گیا سب نے ایک دوسرے کو دیکھا سارا نے بنا کچھ کہے ریسیور کریڈل پہ رکھ دیا چیری نے خفت سے اپنی بوتل واپس بیگ میں رکھی حالے اور سینڈرا نے میگزین بند کر دیا بہت سی نادم نگاہوں کا تبادل بہت سی نادم نگاہوں کے تبادلے ہوئے وہ ناراض ہو گئی ہے اب کیا کریں حالے بہت آہستہ سے بولی ٹھہرو میں اسے مناتی ہوں ہائے نے کمبل پرے ہٹایا بنگ کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی میز پہ رکھا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور چپل پہنتے ہوئے باہر نکل گئی پیچھے کمرے میں ابھی تک سناٹا چھایا تھا اسٹڈی ساتھ ہی تھی اسے پتہ تھا ڈی جے وہیں ہوگی اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا وہ سامنے رائٹنگ ٹیبل پہ کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی چوکھٹ سے اس کا نیم رخ ہی نظر آتا تھا پھر بھی وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ رو رہی ہے اس کا دل ایک دم بہت زیادہ دکھا وہ دبے قدموں چلتے اس کے قریب آئی ڈی جیجہ بائیں کنپٹی کو انگلی سے مسلتے چہرہ کتاب پہ جھکائے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی ڈی جے وہ کرسی کھینچ کر ہم نے تمہارا خیال نہیں کیا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے وہ جواب دیے بنا یوں ہی گن پٹی کو انگلی سے مسلتی کتاب پہ سر جھکائے بیٹھی رہی سر میں درد ہے اس نے ہولے سے پوچھا ڈی جے نے اس بات میں سر ہلا دیا ٹیبلٹ لی ہے کوئی ہاں وہ ہتیلی کی پوچھ سے گیلے رخسار رگڑتے ہوئے بولی تو آواز بھاری تھی صرف یہی بات ہے اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا مجھے گھر یاد آ رہا ہے تو رو کیوں رہی ہو سیمسٹر ختم ہونے کے بعد ہم نے گھر تو چلے جانا ہے سیمسٹر ختم ہونے میں بہت دیر ہے اس نے چہرہ اٹھا کر بیچارگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اینک کے پیچھے اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری تھی دیر کہاں فروری میں ہم ادھر آئے تھے مارچ گزر گیا اپریل گزر رہا ہے مئی آنے والا ہے جون میں اگزامس ہوں گے اور جولائی میں ہم پاکستان میں ہوں گے پانچ ماہ تو ختم بھی ہو گئے دیجیے بھی کی آنکھوں سے مسکرا دی کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے اس سے بھی جلدی گزر جاتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارا وہ ختم ہو جاتا ہے اختتام دی اینڈ خلاص اس نے ہاتھ جھاڑ کر جیسے بات ختم کی ڈی چند لمحے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی حیا میں نے کل اپنی امی کو خواب میں دیکھا تھا وہ بہت بری طرح رو رہی تھی اتنی بری طرح کہ میرا دل ڈر رہا تھا پتہ نہیں گھر میں سب ٹھیک بھی ہے یا نہیں میں گھر کا آخری بچہ ہوں اور آخری بچوں کے حصے میں ہمیشہ بوڑھے ماں باپ آتے ہیں میرا دل ان کے لیے دکھتا ہے حیا میں سمجھ سکتی ہوں مگر ہم کیا کر سکتے ہیں تین ماہ تو ہمیں یہاں گزارنے ہیں ہم پاکستان چلے جائیں تم جانتی ہو یہ ناممکن ہے ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے ہم پانچ ماہ ختم ہونے تک ترکی نہیں چھوڑ سکتے میں مستقل جانے کی بات نہیں کر رہی بس چند دن کے لیے اسپرنگ بریک میں ہم اسلام آباد چلے جائیں گے حیا نے گہری سانس لی میری بھی کزن کی شادی ہے مگر میں اسے قربان کر رہی ہوں صرف اس لیے کہ اگر ہم پاکستان گئے تو واپس آتے ہوئے ہمارا دل خراب ہوگا اکیلے ڈی جے نے یہ سر جھٹکا تمہیں پتہ ہے ہم دونوں یہ اسکالرشپ پروگرام کیوں اپلائی کیا تھا کیونکہ ہم دونوں کو اکیلے آزادی سے وقت گزارنے کا شوق تھا ایسی آزادی جس میں ابو اور بھائیوں کی روک ٹوک نہ ہو مگر انسان آزاد تب ہی ہوتا ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے اور یہ وہی تنہائی قید کر لیتی ہے اگر ہر آزادی میں قید چھپی ہوتی ہے جیسے اب ترکی میں ہم قید ہیں اور مجھے لگتا ہے ہم کبھی واپس نہیں جا سکیں گے پاکستان حیا نے جیسے تعصب سے نفی میں گردن ہلائی پھر نگاہ میز پہ رکھی ڈی جے کی موٹی سی فلسفے کی کتاب پہ پڑی جس کے سرورک پہ سقرات کی تصویر بنی تھی اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے پرے ہٹاؤ ان بوڑھے انکل کو انہیں کو پڑھ پڑھ کر تمہارا دماغ خراب ہوا ہے سکرات کو کچھ مت کہو دیجے نے تڑپ کر کتاب پیچھے کی اپلتون گواہ ہے کہ سکرات نے کس عظمت و بہادری سے زہر کا پیالہ پیا تھا میری تو سات نسلوں پہ احسان کیا تھا وہ تنک کر کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور ہم کوئی پاکستان نہیں جا رہے سات دن اور ترکی کے ساتھ شہر یہ پروگرام ہے ہمارا ڈن ڈن ڈی جے مسکرا دی